اس کے لیے جھوٹی نبی کو پیدا کیا تاکہ جہاد کو ختم کیا جائے اور طرح طرح کی پرپے سے قسم قسم کے طریقوں سے جہاد کی اہمیت کو کم کیا جاتا ہے اسی لیے یہ وقت کی اہم ضرورت ہے تھی کہ جہاد پر تفصیل آیات جہاد پر تفصیل لکھی جائے اللہ پاک جل ہمارے حضرت مولانا مسعود اظہر برکات ہم کو جزائے خیر دے کہ اس نے اس قدم کو اٹھایا اور اس میں ایک جلد اب اس کی چھپ گئی ہے ہم نے اس کو پڑھی نہیں ہے لیکن حضرت کے شیستہ قلم اور اس کی علمی حیثیت سے ہماری یہ توقع ہے کہ اس میں انہوں نے اس مسئلے پر بہت تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی ہوگی دوسری بات مجھے امید ہے اس تفصیل میں انہوں نے ضرور اس بات کو واضح کیا ہوگا کہ اسلامی جہاد یہ دنیا میں امن لاتا ہے اور اس کو جو لوگ جہاد کے نام پر جہاد کو بدنام کرتے ہیں ان کی بھی اس کی نشندگی کی ہوگی کہ بعض لوگ جہاد کے خلاف پر بھی گنڈا کرتے ہیں لیکن بعض لوگ جہاد کے انعام پر ہی ایسے کام کرتے ہیں کہ وہ مجاہدین کی شان نہیں ہوتی بہرحال اس کو میں نے پڑھا نہیں ہے لیکن حضرت کی علمی شخصیت سے ہمیں یہ توقع ہے کہ انشاءاللہ اس پر اس نے پوری پوری تحقیق کی ہوگی میں آپ سے ایک عرض کرنا چاہوں گا اس مجمع سے کہ ہر لین میں جو بھی لین ہو ہمیں اس میں تقوی اختیار کرنا چاہیے تقوی اللہ رب العالمین جل جالو کی عظمت اور اس کی خشیت اور اس کی محبت سے پیدا ہوتی ہے اور یہ ایمان کا سمرہ ہے جس شخص کا بھی اللہ تعالی پر ایمان ہو کہ نفی و نقصان کا مالک تنہا اللہ رب العالمین ہے خیر و شر کا مالک صرف و صرف اللہ رب العالمین ہے عزت دینے والا ذلت دینے والا نفع پہنچانے والا مشکلات کو حل کرنے والا تنہا اللہ رب العالمین ہے اور تمام ہمارے یہاں جائے اللہ تعالیٰ پورا کرتے ہیں اور ہم سوائے اللہ تعالیٰ کی کسی کی محتاج نہیں تو اللہ رب العالمین اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت آئے گی اللہ تعالیٰ کی محبت آئے گی اللہ تعالیٰ کی خشیت آئے گی اس عظمت اور اس محبت اور اس خشیت سے جو احتیاط انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے اسی کا نام کیا ہے تقوا اس تقوی کی ہر لین میں ضرورت ہے جو لوگ دین کے کسی شعبے کو کمزور کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے اللہ دین کے اہم شعبے چار ہیں یاد رکھیں اس بات کو چار شعبے بہت اہم ہیں باقی اس کی ذیلی شعبے ہیں ایک علمی مجالس دوسری تسکیہ اصلاح تیسری چیز جس کو ہم خنقاہیں کہتے ہیں تیسری چیز تبلیغ ہے چوتھی چیز جہاد ہے یہ چاروں شعبے یہ مستقل شعبے ہیں کوئی شعبہ کسی کا بدل نہیں ہے تو وہ لوگ جو کسی ایک شعبے کو لے کر دوسری شعبوں کو کمزور کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے اس بار میں ڈرے میں اپنے آپ کو بھی تقوا کی وصیت کرتا ہوں آپ کو بھی کرتا ہوں اگر آپ نے اور ہم نے تقوی کو اختیار کیا تو یاد رکھیں کوئی دشمن کی کوئی سازش ہمارے جو بھی منصوبہ ہمارے خلاف کریں گے اللہ تعالیٰ اس کو اس پر الٹ کر دے گا اللہ تعالیٰ جل جانو فرماتے ہیں قرآن مجید میں ہر طرف سے جہاں بھی کوئی بات ہو اللہ تعالیٰ ہمیں تقوا کی وصیت کرتے ہیں جہاد کی بات آتی ہے اور فرماتے ہیں کہ جہاد کرو کس طرح کرو اس کی ترتیب کیا ہوگی پھر اس کے آخر میں فرماتے ہیں وَعَلَمُوا اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ خبردار جان لو اس بات کو کہ اللہ تعالی متقیوں کے ساتھ ہے جو جہاد میں بھی اللہ تعالی سے ڈرے جو جس چیز میں جو کام بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہو اس کو اس سے بچے اس سے پرہیز کرے اسی طرح ایوانوں کو حکومت کو ہر کسی کو یہ اللہ رب العالمین جل جالہ کا پیغام ہے کہ جس شعبے میں تم ہو اس میں تقوی کو اختیار کر لو اللہ تعالیٰ سے ڈرو ورنہ جس کام میں بھی تو اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا وہی کام تمہارے سر پر وبال بن جائے گا اور جب تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو گے تو تمہارے سارے دنیا کے کام بھی اچھے ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں امن یتق اللہ یجعل له مخرجا ويرزقه من حیث لا يحتسب جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ رب العالمین جل جالہ اس کو مشکلات میں راستہ دیتا ہے اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کے گمان بھی نہیں ہوگا دو فائدے ہو گئے آپ کو مشکلات میں راستہ بھی ملے گا اور آپ کو بے گمان بھی ملے گا اللہ تعالیٰ جلا جالو فرماتے ہیں سکون کے بارے میں اللہ تعالیٰ جلا جلو فرماتے ہیں کہ جو لوگ جن لوگوں کی زندگی نیک عمل کے ساتھ گزرتی ہے وہ مرد ہو یا عورت ہو ہاں مومن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں طیبہ اس پر میں ضرور اچھی زندگی گزروا دوں گا یہی اسی کو ہم چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ جل جانو فرماتے ہیں کہ اگر تم متقی ہوں گے تو تمہارے خلاف کسی شیطان کی کسی یہودی کی کسی عیسائی کی کسی ملحد کی سازش کامیاب نہیں ہوگی ان تصبرو و تتقو لا یا تم شیئا اگر تم متقی ہو تم حق حق پر ڈٹے رہو اور تم تقوی اختیار کرو تو ان لوگوں کی سازشیں مکر فریب تم کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی برکت نازل ہو اللہ تعالیٰ فرماتے قرآل ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض اللہ تعالیٰ جل فرماتے ہیں اگر شہر والے والے متق ایماندار ہوتے متقی ہوتے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اللہ تعالیٰ کی برکتیں آسمان سے اترتی اور زمین سے اللہ تعالیٰ کی برکتوں کا برکتوں کا اسباب پیدا ہوتے یہ ہم سب چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں وہ کسوٹی نصیب فرمائے گا جس سے ہم حق اور باطل میں امتیاز کریں گے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ فرقانا اے ایماندارو اگر تم نے تقوی اختیار کیا اللہ تعالیٰ سے ڈرے ہر باب میں ہر لین میں خواہ وہ تمہاری عبادت عبادت ہے خواہ تمہاری معاملات ہے جہاد ہے جو بھی تمہارا کام ہے اس میں تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو گے تو اللہ جلا جالہ کی برکت آسمان سے اتریں گی نہیں اللہ تعالیٰ جل جلو آپ کے دل میں ایک کیا پیدا کرے گا نور پیدا کرے گا فرقان پیدا کرے گا جس سے تم حق اور باطل کی تمیز کرو گے ایک آدمی سے ایک ایک آدمی نے تابعی سے پوچھا حضرت مری فروخ رضی اللہ کے بارے میں کہ امیر تمہارا امیر کیسا شخص ہے انہوں نے فرمایا امیرنا لا یخدعو ولا یخدعو اس نے لمبی تقریر نہیں کی اس کی لمبے دو لفظوں میں امیر کی پوری اوصاف کو بیان کر دیا اس قدر متقی ہے کہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتا اور اس تقوی نے اس کے اندر ایسا نور پیدا کیا ہے کہ اس کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا یہ تقوی کی برکات ہے اللہ تعالی ہمارے اندر الفت پیدا کریں گے اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہر لین میں ہر لین میں جو بھی جو کام کرے اللہ تعالیٰ سے ڈرے اللہ رب العالمین جل جالو ہم سب کو اپنا خوف اپنی خشیت اپنا تقو نصیب فرمائے واخر روان الحمد اللہ رب العالمین